انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے افغانستان پہ مارے تھے کیا نام تھا اس کا کروز میزائل اس کی رفتار گدھے سے بھی تھوڑی ہے یہ جب سمندر سے مارتے ہیں اس کو افغانستان پہنچنے میں ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں اس ڈھائی گھنٹے میں اگر رستے میں کوئی غیرت مند مسلمان اسے دیکھ لے تو آگے جانے دے گا اس میزائل کو کچھ بھی نہیں ہم لوگ پھر رہے ہیں زندہ اللہ کے فضل و کرم سے اڈوانی نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں ہم اسے قتل کر دیں گے ابھی تو ایک سال پورا ہو گیا کیا طاقت ہے ان کے پاس جب موت آئے گی آ جائے گی وقت کے اوپر اگر ابھی لکھی ہوئی ابھی آ جائے گی لیکن ان کافروں کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے صرف مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی یہ اسرائیل نے ایک مجاہد کو شہید کر دیا فلسطین میں اور پھر پوری کتاب لکھی جھوٹی کہ ہم نے یوں طریقہ کیا یوں طریقہ کیا اس کے موبائل ٹیلی فون کے اندر ہم نے بم فٹ کیا پھر اس کو دور کیا کون سا فضول سی بات ہے بالکل ہمارے پاس چھ موبائل ٹیلی فون ہے ابھی تک کسی نے بم فٹ نہیں کیا اس کے اندر اور نہ کوئی کر سکتا ہے انشاءاللہ کسی کے موبائل ٹیلی فون جو اس کے ہاتھ میں موجود ہو کوئی بم فٹ کر سکتا ہے لیکن مسلمان جی اسرائیل بہت طاقتور بہت طاقتور اس نے دو اپنے سب سے بڑے جاسوس بھیجے لبنان میں ایک مجاہد کو شہید کرنے کے لیے دونوں پکڑے گئے دونوں پکڑے گئے اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے منت کر کر کے ان کو چھڑوایا جا کے اور ان کے بدلے میں شیخ احمد یاسین کو چھوڑنا پڑا انہیں خفیہ معاہدہ ہو گیا بعد میں کہا جی احمد یاسین کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیمار تھے بیمار تو وہ بہت عرصے کے تھے اور بہت عرصے سے معذور تھے اپنے دو جاسوس چھڑانے اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے وہ کیا اور مسلمان مخواہ ڈرتے ہیں ایک ایک سے خدا کی قسم ہمارا ایک ایک فرد ان کے لاکھوں پر بھاری ایک ایک فرد یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لیے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اس لیے کافروں پر تم اپنا روک ڈالو یہ اس میں اصول بیان ہوا تر ہبو نبی آدو اللہ کافروں پر کیا ڈالو تم لوگ اپنا روپ ڈالو روپ ڈالنے کا طریقہ کہو کہ کھا جائیں گے تمہیں بالکل ختم کر دیں گے سارے کہیں کہ ہم جان دے دیں گے آج پانچ آدمی پانچ آدمی اعلان کر دیں دنیا کے کسی اخبار میں کہ ہم جا رہے ہیں فلاں ملک کے اندر اور جا کے خود کچھ حملہ کریں گے پھر دیکھیں اخبارات TV B B C اور وائس آف امریکہ اور سی این این اور چیخنا چلانا وزارت خارجہ دفاع جہاز نیچے اوپر حکومتی پابندیاں پولیس اور فوج اتنی مصیبت ہو پانچ آدمی کیا کر لیں گے تمہارا ترہبون بھی عدو اللہ اللہ کے دشمنوں پہ ایسا روب ڈالو کہ یہ لوگ ہل نہ سکے اور آج مجاہدین کا روب ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ساری دنیا مل کے انہیں ختم کرنا چاہتی ہے مگر جہاد کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے آج سے چھ سال پہلے کہا تھا کہ سارے ملک تین مہینے میں مجاہدین کو ختم کر دیں گے ختم ہو گئے مجاہدین یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب چھوٹے بچے کو کوئی کھلونا پسند نہیں آتا کہتے ہے ابا پسٹل لانا کلاشن کوف لانا یہ حالت ہو گئی آپ اپنے بچے کو لا کے دیکھیں گھر میں کوئی اور کھلونا لا کے دیں منہ پہ مارے گا کہے گا پسٹل چاہیے مجھے یہ اللہ کا فضل ہو گیا اتنے مجاہد پیدا ہو گئے اور ایسی ایسی جگہوں پہ پیدا ہو گئے جن کا تصور نہیں آپ یقین فرمائیں امریکہ اور انگلینڈ کے گورے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں خود مجاہدین بن کر مجاہدین کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں الحمد مسلمانوں کو تو گورا بننے کا شوق ہے اور گورے کو مسلمان بننے کا شوق ہو رہا ہے الحمد اس لیے سارے مل کر کافروں پہ روپ ڈالا اور یہ جو ہم کہتے ہیں جہاد فرض ہے ہم لڑیں گے فتح یا شہادت یہ ساری چیزیں روپ ڈالنے والی ہیں ان میں سے اپنے کسی نعرے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کیا تھی آیت نمبر سمجھ آ گیا اصول پینسٹھ نمبر جی زور سے پڑھا کریں ہاں جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ مجاہدین میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خود مجاہدین کو اور دوسرے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارتی رہے اس سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ اپنی جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے اگر کچھ لوگ جہاد میں چلے گئے اور پیچھے والوں نے جہاد کی دعوت دینا بند کر دی تو اس میں نقصان ہو جائے گا اور لڑائی ختم ہو جائے گی اس لیے دونوں کام کٹھے کرو جہاد اور دعوت جہاد یہ ایک بہت بڑی جنگی چال ہے اس کے ذریعے سے تم دشمنوں پہ قبضہ پاؤ گے آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا تھا اس وقت عیسائیوں میں سے صرف ایک شخص دعوت لے کے اٹھا اس نے گدھے پہ سواری کی ہاتھ میں سلیب لیا اور ایک ایک بستی میں جا کے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو کھڑا کیا تو ساری عیسائی سلطنت جمع ہو گئی اور انہوں نے قبضہ کر لیا بیت المقدس کے اوپر دوبارہ تب اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا جس نے جہاد بھی کیا اور دعوت جہاد کا عمل بھی زندہ کیا اور جا کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو واپس لے لیا اس وقت بیت المقدس کو نوے سال سال تک عیسائیوں نے اپنے قبضے میں رکھا تھا آج صرف پچاس سال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کسی صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دے جو اپنی ذات کو بھول کے دعوت جہاد بھی دے مجاہدین کو منظم بھی کرے انشاءاللہ بیت المقدس واپس مل جائے گا یہ تدبیر بتائی گئی ہے آیت نمبر ستاسٹھ جب دشمن کے لوگ ہاتھ آ جائیں تو پہلا کام آدمی یہ کرے کہ زمین کی پیاس بجھائے زمین کی پیاس یوسکینا فی الارض زمین کو سرخ کر دے ان کے خون سے ایسا نہ ہو کہ اس لالچ میں پڑ جائے کہ زیادہ لوگوں کو قید کریں گے فدیہ لیں گے یہ کریں گے زیادہ سے زیادہ کافروں کو ختم کیا جائے یہ ایک جنگی طریقہ ہے جس میں برکت ہے اور جس میں مجاہدین کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ستر جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ کفار کے جو لوگ ہمارے ہاتھوں قابو آ جائیں ان کے اندر دعوت کا ایک سلسلہ جاری کر کے ان میں سے کچھ افراد اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے اس لیے کہ وہ اندر کے راز جاننے والے ہوں گے وہ جو اندر کے راز جاننے والے ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ان کی برکت سے فتح کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے جو آدمی وہاں کا ہوگا اس کو زیادہ علم ہوگا چنانچہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا فتو شام میں لکھا ہوا ہے اور کتنا عرصہ محاصرہ کیا ایک سال تک آج کچھ مسلمان ہمیں تانے دیتے ہیں کہتے ہیں صحابہ کرام تو ایک دودھ دونے کی مقدار فتح کرتے تھے تم سارے غلط ہو اس لیے اتنا عرصہ ہو گیا کشمیر فتح نہیں کیا تم نے ایک سال تک صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کیا فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ ایک سال تک مجاہدین آگے بڑھتے وہ اوپر سے آگ پھینکتے کبھی کیا کرتے مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑتا کئی مجاہد شہید ہو گئے ایک سال کے بعد جا کے مسلمانوں نے جانوروں کی کھالیں پہنی اور ہاتھوں میں سوکھی روٹیاں لیں اور رات کو گئے جس طرح جانور چلتے ہیں اور سوکھی روٹیوں کو توڑتے تھے تاکہ پتہ چلے ہڈی کھا رہے ہیں تو وہ پہرے دار مست بیٹھے رہے نے کہا یہ کتے وغیرہ پھرتے رہتے ہیں بس پیچھے سے جا کے ان پہرے داروں کو پکڑ لیا اور قلعے کے اوپر چڑھ گئے اور فتح حاصل کر لی اس قلعے میں سے ایک شخص مل گیا مسلمانوں کا حامی اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اس کی دلیل یہ کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور مجھے اسلام کی دعوت دی اور مجھے عربی زبان سکھائی وہ عربی بول رہا تھا مسلمانوں نے اسے ساتھ لیا اسے قلعوں کے اتنے راز معلوم تھے کہ چند دن کے اندر وہ پورا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تو کافروں کے لوگوں کو خریدنا چاہیے انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور وہ اندر کے راز بتائیں گے جس کی وجہ سے ہم دشمن کا زیادہ نقصان کر سکیں گے یہ ایک جنگی چال ہے جو مسلمانوں کو سکھائی گئی کون سی آیت تھی تہتر نمبر آیت بلکہ بہتر پڑے پہلے اس میں جنگی نقطہ نگاہ یہ بتایا گیا کہ مسلمان مظلومین مظلوم مسلمان جن پر کافر ظلم کر رہے ہوں وہ جب تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو پھر دیر نہ لگانا بلکہ فوراً پہنچ جانا اس کی وجہ سے آئندہ کافروں کو ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر ظلم کر سکیں اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر تم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا ایک بھی محفوظ نہیں رہے گا یہ جنگی نقطہ بتایا دفاعی نقطہ جب بھی کسی مسلمان پہ ظلم ہو باقی سارے مسلمان اپنے گھر اپنی زمینیں اپنے بچے اپنی جائیداد چھوڑ کر موت پہ بیعت کریں اور فوراً مقابلے پہ نکل جائیں اس کی برکت سے آئندہ کافر کسی مسلمان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے چنانچہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو حضور نے دیر کی چودہ سو صحابہ کو لے کر موت کے اوپر بیٹھ کر کے آگے چلے گئے حضرت عثمان غنی بھی چھوٹ گئے اور کچھ دنوں میں مکہ بھی فتح ہو گیا اور اگر تاخیر کر دیتے کہ چلو احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں دھرنا دے دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں عثمان کو رہا کرو عثمان کو رہا کرو سارے مل کے جا کے تو حضرت عثمان بھی نہ چھوٹتے اور مسلمان زلیل خوار ہو جاتے اس اصول پر مسلمانوں نے بہت عرصہ تک عمل کیا حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک مسلمان کو تھپڑ مارا تھا ایک رومی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کو بھی چھڑایا اس رومی جرنل کو اغوا کرایا اس کے علاقے سے اور اپنے دربار میں لا کے اس سے بدلہ دلوا کے مسلمان سے کہا اس کے منہ پہ تھپڑ مارو اور اسے کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ کو بتانا مسلمان کا چہرہ تھپڑ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا اس کے بعد کسی کافر کو ہمت نہیں ہوتی تھی معتصم بلّہ کے زمانے میں ایک مسلمان عورت کو کافروں نے پکڑا تو اسی ہزار ابلک گھوڑے لے کے اس کی مدد کے لیے وہ پہنچ گیا تو یہ ایک ایک جنگی نقطہ تھا آج مسلمانوں نے اسے فراموش کر دیا تو کوئی چیز بھی ہماری محفوظ نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کو وہاں سے مانتے ہیں کہ فلاں مسلمان ہمیں دے دو ہمارے حوالے کر دو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں ہم اسے کھائیں پیئیں اگلی آئے تہتر نمبر جب کافر اتحاد کر لیں کافر کیا کر لیں اتحاد کرنے کے معنی کیا ہے معلوم ہے جب کافر اقوام متحدہ بنا لیں یوناٹیڈ نیشن بنا لیں تو تم بھی ان کے مقابلے میں مسلمان بھی متحد ہو جاؤ جب کافر متحد ہو جائیں تو تم بھی ان کے مقابلے میں آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کر کے ان اختلافات کو چھوڑ دو اور سارے متحد ہو کر دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ تب کافروں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا دلیل اس کی جب خندق عذاب اور خندق کے موقع پہ سارے کافر متحد ہو کر آ گئے یہودی مشرقین اور مشرقین کے سارے قبائل قریش بنی کنانا بنو ثقیف اور سارے کے سارے وہاں پر متحد ہو گئے تھے اور حوادن اور ثقیف کے قبائل بھی آ گئے تھے مسلمان متحد ہو گئے حضور کے ساتھ تو اللہ نے کافروں کے اتحاد کو توڑ دیا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھی یہ چند جنگی اصول بیان ہوئے اسی طرح جہاد کے کچھ فوائد بھی سورہ انفال میں بیان ہوئے ہیں یہ پورا خلاصہ میں سورہ انفال کا آپ لوگوں کو دے رہا ہوں پہلا فائدہ آیت نمبر پانچ میں جلدی جلدی پڑھتے جائیں زور سے پڑھا کریں زور سے پہلا فائدہ دنیا میں ہر ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے ہم کون لوگ ہیں اہل حق سارے یہی کہتے ہیں نا اللہ نے کہا حق تو قتال ہے حق کیا ہے قتال اللہ کے رستے میں لڑنا حق ہے جو لوگ اللہ کے رستے میں لڑنا نہیں جانتے وہ حق پر نہیں ہو سکتے جہاد کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو حقانیت نصیب ہو جاتی ہے کیا نصیب ہو جاتی ہے حقانیت حق حق نصیب ہو جاتا ہے اور آدمی باطل سے بچ جاتا ہے دوسرا فائدہ آیت نمبر آٹھ لے ہے الحق و یبطل الباطل دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ ایسا ظاہر کر دیتا ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں اسلام اچھی چیز ہے اور باطل کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ کافر بھی کہتے ہیں کہ کفر بری چیز ہے جب جہاد ہوگا اسلام کا غلبہ ظاہر ہو جائے گا اور باطل کا خراب ہونا ظاہر ہو جائے گا اور آج جہاد نہیں ہے تو مسلمان بھی کہتے ہیں جی اسلام میں بڑی خرابیاں ہیں نا اس بل اسلام میں بڑی خرابیاں ہیں بڑی اسلام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جب جہاد ہوتا ہے تو اسلام کی حقانیت دنیا پر واضح ہو جاتی ہے یہ دوسرا فائدہ جہاد کا تیسرا فائدہ آیت نمبر دس جلدی سے پڑھیں جہاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ملائکہ کے ساتھ ملاقات کروا دیتا ہے ملائکہ کے ساتھ زمین اور آسمان کا تعلق آپس میں جڑ جاتا ہے مجاہدین کی برکت سے جب جہاد ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں ملائکہ اوپر سے نیچے آتے ہیں زمین کا سینا کھل جاتا ہے اور مجاہدین کو فتوحات ملتی ہیں ہوائیں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں ہر چیز ان کا ساتھ دیتی ہے تو آسمان و زمین کا تعلق جڑ جاتا ہے اور مجاہدین کی ملائکہ کے ساتھ صحبت یعنی ان کی صحبت ان کا قرب نصیب ہو جاتا ہے یہ ایک فائدہ ہے جہاد کا جو سورہ انفال میں بیان ہوا ہے آیت نمبر دس میں آیت نمبر سترہ بلکہ آیت نمبر گیارہ میں ایک اور فائدہ ہے اس کو پڑھیے اللہ تعالی نیند کے ذریعے بارش کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے مجاہدین کی مدد کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجاہد کا ایمان اللہ پر بڑھ جاتا ہے جب آپ کو نیند کے ذریعے بھی مدد مل رہی ہے بارش کے ذریعے بھی تو اللہ سے محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی لازمن بڑھے گی اور جب آدمی اپنے آپ کو ایک عزم کر لے مسلمان کہ میں نے اپنی جان دینی ہے کسے اللہ کو تو اللہ کی ساری مخلوق اس کی مدد کے لیے خود بخود آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ فائدہ جہاد کا بتایا گیا اگر تم ساری مخلوق کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو تم اللہ کو جان دینے کا عزم کر لو جہاد کی نیت کر لو تو یہ فائدہ بیان ہوا آیت نمبر گیارہ میں آیت نمبر سترہ میں ایک اور فائدہ بیان ہوا بلاء حسنا فائدہ یہ بیان ہوا کہ جہاد کی برکت سے تمہیں اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہو جائے گا اللہ کی خصوصی محبت اللہ کہتے ہیں مجاہد تو نے قتل نہیں کیا میں نے قتل کیا مجاہد کے کام کو اللہ اپنا کام بتا رہا ہے تو مجاہد سے کتنی محبت حاصل ہو گئی اللہ کو تو یہ جہاد کا فائدہ ہے اس سے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اگلا فائدہ چوبیس نمبر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون جهاد کی برکت سے زندگی نصیب ہوتی جہاد کی برکت سے کیا چیز نصیب ہوتی ہے زندگی لوگ کہتے ہیں جہاد موت کا رستہ ہے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جہاد زندگی کا رستہ ہے ہمارے ہاں کسی کا بچہ چلا جائے تو بس ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں مر گیا گیا جہاد میں کسی کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو برطانیہ خوش ہوتے ہیں دیگیں پکا رہے ہوتے ہیں حالانکہ مرنے چلا گیا امریکہ میں موت ہے اس کا ایمان بھی مرے گا آنکھیں بھی مریں گی دل بھی مرے گا کسی گوری گدھی کے پیچھے پھر رہا ہوگا ممکن ہے اللہ اس کا ایمان وہاں بچا دیں لیکن یقینی نہیں ہے لیکن جہاد میں زندگی کا ہونا کیا ہے یقینی ہے مثلا جہاد میں نکلنے سے ایمان کو زندگی ملے گی نمبر دو آدمی گھر میں سست بیٹھا رہتا ہے جہاد میں نکلے گا لڑے گا جسم کو زندگی ملے گی مجاہد کے جسم میں طاقت زیادہ ہوتی ہے پھرتی زیادہ ہوتی ہے پھر جب موت آئے گی تو وہ موت ہے یا زندگی ہے زندگی ہے ولا تقول تقن فی سبھی اللہ یہ مواد یہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے تو جہاد میں تو ہر قدم پہ زندگی زندگی ہے تو جو تم جہاد کرو گے تمہاری پوری قوم کو زندگی ملے گی اور تمہیں بھی اللہ تبارک تعالی خصوصی حیات اور زندگی عطا فرمائیں گے یہ جہاد کا فائدہ بیان ہوا آیت نمبر کیا تھی چوبیس میں یہ بیان ہوا جہاد کا اگلا فائدہ آیت نمبر چھبیس فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائیں گے جب تم جہاد میں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں کریں گے تمہیں عزت اور وقار کے ساتھ رزق ملے گا اگر تم سچے مجاہد ہو اور یہ وعدہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ بھی پورا کیا اور قیامت تک کے ہر مجاہد کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ وعدہ پورا فرماتا ہے آیت نمبر انتیس میں ایک اور فائدہ ذکر ہوا دو فائدے بیان ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے جہاد کی برکت سے مجاہد کے گناہ معاف ہوتے ہیں چند جگہوں پہ جب مجاہد کو ڈر لگتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے تب گناہ معاف ہوتے ہیں ڈر تو لگتا ہے انسان ہے اگر لیکن اس ڈر کو برداشت کرے گا تو گناہ معاف ہوں گے جب میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے کھڑا ہوگا تب بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے اور جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تب اس کے سارے گنا معاف ہوں گے اور جہاد میں جس رات پہرا دے کے جاگے گا اس جاگنے کی وجہ سے اس کے گنا معاف ہوں گے بہت سارے مقامات ہیں روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھائیے یہ گناگار تھا تو حضور نے کہا ہٹ جاؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا جنازہ پڑھایا پھر اسے کہا کہ یہ سب تجھے گناگار کہتے ہیں میں کہتا ہوں تو جنتی ہے اور اپنے صحابہ سے کہا اس نے ایک رات جہاد میں پہرا دیا تھا جو آنکھ اللہ کے لیے جاگی اللہ اسے جہنم میں نہیں جلاتا تو جہاد کے فوائد میں سے ہے گناہوں کا معاف ہونا اور دوسرا مجاہد کو عقل نصیب ہو جاتی لوگ مجاہد کو بیوقوف کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مجاہد عقل مند ہوتا ہے حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے صحیح اور غلط کو پہچانتا ہے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے فائدے اور نقصان کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے عطا فرماتا ہے یج القم فرقانہ جب لفظ فرقانہ آئے گا میں اس کی انشاءاللہ مفصل تشریح اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چھتیس نمبر ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون کافر تمہارے خلاف پیسہ خرچ کریں گے تاکہ تمہیں جہاد سے دین سے روکیں وہ خرچ کرتے رہیں گے پھر وہ ذلیل ہو جائیں گے خار ہو جائیں گے مغلوب ہو جائیں گے جہاد کا فائدہ یہ ہے کہ کافروں کا مال بھی برباد ہو جائے گا اور کافر مغلوب بھی ہو جائیں گے جہاد نہیں کرو گے کافروں کا پیسہ اتنا زیادہ ہو جائے گا پوری دنیا کی اکانومی پر وہ قبضہ کر لیں گے اور غالب آ جائیں گے اور جہاد کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کافر بھیک مانگیں گے اور کافر مغلوب ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاد کریں یا نہ کریں سینتیس نمبر بدقسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ حق اور باطل خلط ملت ہو جائیں پتا نہ چلے حق کیا ہوتا ہے باطل کیا ہوتا ہے مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں کافروں والی آ جائیں اور مسلمان کافروں کے طریقے اختیار کرنا شروع کریں لیکن جب تم جہاد کرو گے حق الگ ہوگا باطل الگ ہوگا دودھ الگ ہوگا پانی الگ ہوگا زہر الگ ہوگا شہد الگ ہوگا تو تم صحیح پر عمل کر سکو گے اور غلط سے بچ سکو گے جہاد نہ ہونے کی وجہ سے کفر اور اسلام خلط ملت گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ انسان کس کس چیز پر عمل کرے کس چیز پہ نہ کرے بڑے بڑے دیندار لوگ کافروں کی چیزیں اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جہاد نہ ہونے کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق نہیں ہوتا تو جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کر دیں گے یہ کون سی آیت نمبر تھی آگے انتالیس جہاد کا ایک فائدہ یہ کہ کافروں کی طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے اکتالیس نمبر جلدی پڑھیں جلدی جہاد کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنیمت مال غنیمت عطا کرے گا جو تمام اموال میں پاکیزہ ترین مال ہے قصب المسلم سامو فی سبیل اللہ سب سے پاکیزہ مال دنیا میں کون سا ہے مال غنیمت کافروں سے چھینا ہوا مال اور اس کی دلیل یہ کہ قرآن نے اسے حلال طیبہ کہا اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو مال منتخب کیا وہ مال غنیمت تھا اور حضور کے لیے جو چیز منتخب کی جاتی ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ مال غنیمت سب سے افضل اور پاکیزہ مال ہے تو جہاد کی برکت سے اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا مال غنیمت ابھی سب انتظار کریں اس لیے کہ ابھی تو ہمارا مال ان کے لیے ٹیکس بنا ہوا ہے ہم میں سے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کافروں کا چوبیس ڈالر کا مقروض ہوتا ہے اور جب جہاد تھا تو ہم غنیمت حاصل کرتے تھے تو یہ مجاہدین قوم کے فائدے کی بات کر رہے ہیں یا نقصان کی بات کر رہے ہیں ہاں تو ایک اور فائدہ اس میں بیان ہوا بیالیس نمبر زور سے پڑھیں زور سے جہاد کی برکت سے کافروں پر اتمام حجت ہو جاتی ہے آج دنیا کے بہت سارے کافر کہہ سکتے ہیں جی ہمارا کفر ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم دنیا میں اتنے اونچے ہیں ترقی کر رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان ویزے لگا لگا کے ہمارے قدموں میں گر رہے ہیں ہمارے پاسپورٹ لینے کے لیے ہمارے پاؤں چاٹ رہے ہیں ہماری عورتوں سے شادی کر رہے ہیں تاکہ گرین کارڈ مل جائے تو اس سے لگتا ہے ہم ٹھیک ہیں لیکن جب جہاد ہوگا تب کافروں کو پتا چلے گا کہ وہ غلط ہیں اور ان پر اتمام حجت ہو جائے گا اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کافروں پہ اتمام حجت کریں لیا کا حل کا ہم یا من حیا ہم بینا تاکہ جو مرے اسے بھی دلیل موجود ہو اور جو زندہ رہے اس کے پاس بھی دلیل موجود ہو تو یہ ایک چیز بیان فرمائی تینتالیس نمبر جہاد کی برکت سے اللہ تعالی تمہیں بشارات عطا فرمائے گا بشارات حدیث میں آتا ہے لم یب کا نبوتی مبشرات نبوت ختم ہو گئی اور مبشرات باتی ہیں مبشرات کیا چیز ہیں حضور سے پوچھا گیا فرمایا اچھا خواب جسے مومن خود دیکھتا ہے یا مومن کے بارے میں کوئی اور دیکھتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اچھا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے کتنا حصہ ہے نبوت کے کتنے سال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیئیس سال اتنا بھی معلوم نہیں بھائیو تیئیس سال تھے تیرہ سال مکہ میں اور دس سال تیئیس سال میں چھ چھ مہینے کتنے ہوتے ہیں چھیالیس اور پہلے چھ مہینے حضور کو خواب آئے تھے اس لیے نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہو گیا نبوت کا چھیالیسواں حصہ قرار دیا گیا خوابوں کو تو جہاد کی برکت سے اچھے خواب آئیں گے کون سے خواب آئیں گے آج کل مسلمانوں کو الٹے الٹے خواب آتے ہیں سارے کسی کو اچھا خواب آتا ہے آج کل جھوٹے خواب اور پتہ نہیں کیسے کیسے الٹے خواب آتے ہیں لوگوں کے خواب سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کوئی بندر کو دیکھتا ہے کوئی سور کو دیکھتا ہے کوئی درخت پہ چڑھ جاتا ہے کوئی اڑتا ہے کوئی گرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے لیکن جب جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خصوصی مبشرات آتا فرمائے گا اور اس کے بارے میں لمبی تشریح ہے کہتے ہیں کہ جب طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ اندلس کے سفینے پہ اترے تو ان کے پاس سات ہزار کلشکر تھا جب سامنے دشمن کو دیکھا تو کئی لاکھ افراد تھے تو مجاہدین حیران ہوئے کہ ہم تو اتنے ہیں کہ دشمن نے اگر پانی پھینک دیا تب بھی دریا میں گر جائیں گے سارے تو اس نے کشتیاں جلا دی اپنی جن کشتیوں پہ آیا تھا وہ جلا دی اندلس تارک جبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتند کارے تو بنی گاہے فیرت خطاط تارک نے جب اندلس کے کنارے کشتیاں جلائیں تو لوگوں نے کہا کہ تیرا یہ کام عقل کے بالکل خلاف دوریم سواد وطن باز چو رسیم ترکے سبب ضرور شریعت اپنے وطن سے دور ہیں واپس کیسے جائیں گے یہ اسباب کو جلا دینا یہ کون سی شریعت میں جائز ہے خندید دست خیش بشمشیر برد گفت ہر ملک ملک ماس ملک خدا ماس ہنس کے اپنی تلوار نکال کے کہا یہ کس نے کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے یہ ساری اللہ کی زمین ہماری زمین ہے البدایہ و نہایا میں لکھا ہے کہ تارک کو خواب آیا ایسے آنکھ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہا تارک اندلس کی فتح مبارک اور پھر طویل عرصے تک اندلس میں آزان کی آواز گونجتی رہی پھر جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑا اندلس اور اسپین کے مسلمانوں کو مار مار کے کافر بنایا گیا ابھی ایک عالم آئے پاکستان میں وہ اسپین گئے تو ایک ڈینٹل کے آ گئے دانت اپنا بنوانے کے لیے وہ ڈینٹل لڑکی تھی عورت تھی ڈاکٹر تو انہوں نے پہلے وہ دعا پڑھی اللہ اظہب الباس رب الناس عشفی دوسری دعائیں پڑھی تو وہ لڑکی رونے لگ گئی تو اس نے کہا تو کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ میری دادی مسلمان تھی اور یہ دعائیں پڑھا کرتی تھی مجھے بچپن سے یاد ہیں اور اب میں عیسائی ہو چکی ہوں مار مار کے مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا وہاں پر تو فرمایا کہ جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مبشرات عطا فرمائیں گے بشارتیں تمہیں ہوں گی اور اچھے اچھے خواب نظر آئیں گے کیا نمبر تھا آیت نمبر ساٹھ جی نہیں سنا آیت نمبر پینتالیس پڑھیں دوبارہ پینتالیس زور سے پڑھیں یہ اس میں لعلکم تفلحون تفریح لا اللہ یقین کے معنی میں آتا ہے کلام الہی میں لا اللہ کئی جگہوں پہ کس کے معنی میں آتا ہے یقین کے معنی میں تو جب میدان جہاد میں تم ڈٹ کے لڑو گے تو یقین اللہ تمہیں کیا عطا فرمائیں گے فلاح اور فلاح کا معنی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی عظیم شان دنیاوی اخروی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں قد اپلح المؤمنون میں فلاح کی تشریح مفسرین نے لکھی ہے تو جہاد کی ایک برکت یہ ہے کہ فلاح نصیب ہوتا ہے یہ بہت اچھا کیا جن کو جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو دوبارہ پوچھ لیا کریں ساٹھ نمبر آئے اس میں یہ بتایا گیا کہ جہاد کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارا روب تمہارے دشمنوں پہ قائم رکھیں گے میں اس کے بارے میں پیچھے تشریح کر چکا ہوں تو جہاد کی برکت سے روب قائم ہوتا ہے پیسے کے زور پہ روب قائم نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی معیشت کو اونچا کر لیں پھر کامیاب ہو جائیں گے یہ اربوں کی معیشت تھوڑی ہے دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی کس ملک کی ہے کویت کی ہے کویت کا روب ہے کوئی ہم اپنے گھر کی اتنی دیر حفاظت کر لیں گے انشاءاللہ جتنی دیر وہ عراق سے اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکا تھا چھ گھنٹے میں اپنی وردیاں اتار کے وہ وہ جو گند ڈالنے کے کچرے کے ڈھیر رکھے اس میں ڈال دی فوجیوں نے اور چھپ گئے عراقی فوج کے سامنے چھ گھنٹے میں پورا کویت قبضہ تو پیسے سے روب قائم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اب ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرو پھر تمہارا روب قائم ہو جائے گا یہ جاپان والوں کے پاس تھوڑی ٹیکنالوجی ہے ان کا کوئی روب ہے دنیا میں روب قائم ہوتا ہے طاقت اور قوت اور جہاد سے اس لیے کہا کہ اپنے اندر جہاد کی قوت پیدا کرو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں روب عطا فرمائیں گے تریسٹھ نمبر وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم جهاد کا ایک فائدہ یہ کہ مسلمانوں میں جوڑ اور اتفاق و اتحاد نصیب ہو جائے گا بغیر جہاد کے مسلمانوں میں اتحاد نصیب نہیں ہو سکتا اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نے فرمایا و اللہ تنفرو یو ادب کم ادابن اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ائی یوسلی تو الباد اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا جب تم کافروں سے نہیں لڑو گے تو کیسے لڑو گے آپس میں لڑو گے آج ہم میں کوئی کرائے کا قاتل ہوتا ہے معاف کرے تھوڑے سے پیسے لے کے قتل کوئی زمین پہ جھگڑا کرتا ہے کوئی قوم قبیلے پہ جھگڑا کرتا ہے کوئی درخت پہ لڑتا ہے کوئی زبان پہ لڑتا ہے جب ہم نے کافروں سے لڑنا چھوڑ دیا آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور جب مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے آسمان ہل جاتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے آسمان لرز اٹھتا ہے اس گنا کے اوپر اور مسلمان کو قتل کرنا کفر کی طرح بڑا گنا ہے لیکن مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے جہاد ہوگا تو مسلمانوں کا سارا غصہ کافروں پہ جا کے خرچ ہوگا اور آپس میں محبت رہ جائے گی الفت رہ جائے گی وہ اللہ فبینہ قلوبین قلوب جہاد کی ایک برکت یہ ہے کہ مومنوں کے درمیان تعلیف اور محبت پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان جوڑ پیدا ہو جائے اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے تو تم جہاد کرنا شروع کر دو آج جہاد نہیں ہے ہمارے کچھ مسلمان کافروں کے اشارے پہ اپنے مسلمانوں کو گولیاں مارتے ہیں مسجدوں کے اندر آ کے فائرنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں صرف جہاد نہ ہونے کی یہ ساری نحوست ہے اگر ساری قوم جہاد پہ کھڑا ہو جائے کوئی مسلمان کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا کوئی کسی سے نہیں لڑے گا وہ اللہ فبین قلوب سب مسلمانوں کے دل آپس میں متحد ہو جائیں گے متفق ہو جائیں گے ہر کوئی دوسرے کا خار بن جائے گا محبوب اور دوست یار بن جائے گا اور سارے کافروں کے خلاف متحد ہو جائیں گے تو یہ جہاد کا فائدہ اس آیت میں بیان ہوا کیا نمبر تھا آیت کا تریسٹھ پینسٹھ پڑھیے جہاد کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا تم میں سے ایک آدمی بیس پہ بھاری ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک امیر لشکر نے حضرت ابو بکر صدیق کو لکھا کہ مجھے ایک ہزار مجاہدین اور بھیج دیجئے تو انہوں نے ایک صحابی کو بھیج دیا حضرت کا اور کہا کہ یہ ایک ہزار کافروں پہ بھاری ہے ایک ہزار کافروں پہ بھاری ہے ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ چار ہزار کافروں پہ بھاری ہیں تو جب تم جہاد کرو گے تم میں سے ایک ایک شخص اتنے اتنے کافروں پہ بھاری ہوگا آج تم جہاد نہیں کرتے ہو تم ان کے نیچے لگے ہوئے ہو کینیڈا اور امریکہ اور اور انگلستان کے سفارت خانوں کے باہر پاسپورٹ لے کے کھڑے ہو جی ویزا لگا دو تاکہ وہاں تمہارے بوٹ صاف کریں گے جا کے اور تم ہمیں پیسہ دو گے اتنی عزت دی تھی اللہ نے مسلمان کو جہاد چھوڑ کے زلیل و خوار ہو گیا دیکھیں اس آیت میں کتنے کتنا زبردست اصول بیان ہوا کہ تم میں سے تو ایک فرد اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ان میں سے دس دس پر بیس بیس پر دو دو پر غالب آ جائے گا تو یہ جہاد کا فائدہ ہے جہاد کا اگلا فائدہ بیان ہوا چوہتر نمبر آئے دو فائدے بیان ہوئے اس میں جہاد کے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ایمان کامل ہو جائے گا جہاد کی برکت سے مسلمان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے کامل ہو جاتا ہے بغیر جہاد کے ایمان کامل نہیں ہوتا کمزور رہتا ہے من لقی اللہ بغیر اثر الجہاد لقی اللہ وفی سلما جہاد کے بغیر جو اللہ کے پاس جائے گا اس کا ایمان ناقص ہوگا ایمان مکمل ہوتا ہے قرآن پہ عمل کرنے سے قرآن میں بھی جہاد ہے ایمان مکمل ہوتا ہے حضور کی سنت پہ عمل کرنے سے سنت میں بھی جہاد ہے ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ سے محبت کاملہ کے ذریعے محبت کاملہ کا تقاضا بھی جہاد ہے تو جہاد کی برکت سے مومن کا ایمان کیا ہو جاتا ہے کامل ہو جاتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کریم عطا فرماتے ہیں یہ فائدہ پہلے بھی مذکور ہوا تو یہ کتنے فائدے ہو گئے ہیں بیس فائدے جی بیس پورے ہو گئے ٹھیک ہے بعض کہتے ہیں انیس ہوئے بعض کہتے ہیں بیس ہوئے ہاں بیس دو فائدے بیان ہوئے رزق کریم کا ملنا اور ایمان کا مکمل ہونا آیتیں کتنی بتائی ہیں میں نے فوائد والی ہاں بعض آیتوں میں دو فائدے بھی بیان ہوئے یہ تین ائمہ کے قول ہو گئے بعض کہتے ہیں بیس فائدے بعض کہتے ہیں انیس بعض کہتے ہیں اکیس تو ان سب میں تطبیق یہ کہ جہاد میں لاکھوں فائدے ہیں یہ تو میں نے صبح بیٹھ کے فجر کے بعد محنت کر کے یہ چنی آئے تھے آپ لوگوں کے لیے تاکہ مجھے پتا نہیں ہے چار دن میں پوری صورت کا ترجمہ مکمل ہوگا کہ نہیں پوری کوشش کروں گا کہ ہو جائے تو میں نے کہا خلاصہ مکمل ہو جائے تو فائدے تو اگر آپ تلاش کریں گے تو لاکھوں ہیں جہاد کے جہاد کے لاکھوں فائدے اور حدیثیں ہیں جہاد کرو گے صحت مند ہو جاؤ گے جہاد کرو گے تمہیں غنیمت ملے گی جہاد کرو گے تمہیں اللہ روزی دے گا جہاد کرو گے غنی ہو جاؤ گے جہاد کرو گے یہ ہوگا جہاد اتنے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ کروڑوں ہیں پتہ نہیں کتنے لا تعد ولا تحصا تو اس لیے اپنے اس اختلاف پہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں سورہ انفال میں ایک شری مسئلہ ثابت ہوا ہے جس مسئلے پر اس زمانے میں بہت زیادہ اختلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اقدامی جہاد مشروع ہے یا نہیں جہاد دو طرح کا ہوتا ہے ایک دفاعی اور ایک اقدامی دفاعی تو یہ ہے کہ کافروں نے حملہ کیا تو آپ ان کا دفاع کریں آدمی پکڑ لیا اس کو چھڑائیں اور اقدامی یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ان پہ جا کے حملہ کریں تو اقدامی جہاد اسلام میں جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے مختلف پیا کر دیا ہے ہندوستان کے بعض اہل قلم جو مشرقین سے اموال کھاتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے ہی نہیں اسی طرح اور بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد جائز نہیں ہے لیکن سورہ انفال نے پوری قوت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا کہ اسلام میں اقدامی جہاد جائز ہے بلکہ ضروری ہے بلکہ فرض مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ کافروں کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے کسی قافلے پہ حملہ کریں اس لیے کہ کافروں کا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے کروڑوں ڈالر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اسی طرح کافروں کے کسی ملک پہ جا کے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دے دو ٹیکس دے دو اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو آؤ لڑنے کے لیے آؤ اس طرح جا کے کہنا بھی جائز اور غزوہ بدر اقدامی تھا غزوہ بدر کیا تھا اقدامی تھا یہ قافلہ ابو سفیان والا مدینہ پہ حملے کے لیے آ رہا تھا یا حضور خود گئے تھے اس کے پیچھے خود گئے تھے پھر جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کے چلا گیا اور ابو جہل کا لشکر بھی آپس میں یہ عزم کر چکا تھا کہ ہم تین دن بدر میں جشن منا کے واپس چلے جائیں گے تو ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کے لیے حضور خود تشریف نہیں لے گئے کیا خود تشریف لے گئے تو جب ہمارے نبی نے اقدامی جہاد کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں اقوام متحدہ راضی ہو یا ناراض ہو اس زمانے میں تو اقدامی جہاد ہے ہی نہیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے دنیا میں کسی جگہ ہو رہا ہے اقدامی جہاد نہیں ہو رہا افسوس افسوس مسلمانوں نے سینکڑوں آیات پہ عمل کو چھوڑ دیا افسوس مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا کہ وہ روزانہ ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا کر بے عزت کرتے ہیں افسوس مسلمانوں نے اپنے نبی کے اس طریقے کو چھوڑ دیا جس کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ایک ایک قبر میں تین تین ہزار مسلمانوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے کفن بھی نصیب نہیں ہوتے آج دنیا میں کہیں نہیں رہا کہیں نہیں رہا ہر جگہ دفاعی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس دفاعی جنگ پر بھی مسلمانوں کو اعتراض ہے یعنی ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں اس پر بھی مسلمان ناراض ہے کہ تم لڑائی کا نام کیوں لیتے ہو ہم نے کون سے ملک پہ جا کے قبضہ کیا ہے کون سے ملک پہ جا کے حملہ کیا ہے کس جگہ ہم نے جا کے کافروں کے کسی علاقے کو چھینا ہے ہر جگہ کشمیر میں اپنا علاقہ بچا رہے ہیں چچنیا کے اندر اپنا علاقہ بچا رہے ہیں افغانستان میں اپنا علاقہ بچا رہے تھے فلسطین میں اپنا علاقہ بچا رہے تھے ہماری ہزاروں مربع میل زمین کافروں کے قبضے میں ہے ہمارے ہزاروں مسلمان ان کی جیلوں میں بند ہیں ایک مسلمان گرفتار ہو جائے سارے مسلمانوں پہ چھڑانا فرض ہوتا ہے آج ہزاروں مسلمان ان کی جیلوں کے اندر بند ہے اور ہر جگہ شاعر اسلام پہ پابندی ہے اسلامی نظام کو ختم کر کے رکھ دیا گیا کافروں کے نظام کو لایا گیا قرآن مجید کے احکامات کو توڑ کے پھینک دیا گیا کسی حکم کو نہیں لیا جاتا ان حالات میں اگر ہم اپنے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا مسلمان ہماری مدد کرنے کی بجائے ہماری گردن پکڑ کے پوچھتا ہے کہ تو جہاد کیوں کر رہا ہے کافر ناراض ہوتے ہیں ہم سے کیا ہم کافروں کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ جھوٹے مصنفین جو بز دل ہیں موت سے ڈرتے ہیں انہوں نے انکار کیا ہماری تاریخ کا فخر یہ ہے ہمارے نبی آرام سے گھر نہیں بیٹھے اللہ کے دین کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی ہے ہم کہتے تھے کہتے ہیں کہتے رہیں گے کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ اور یہ سورہ انفال سے مکمل طور پہ ثابت ہے اور میں ایک ایک آیت سے اسے ثابت کروں گا انشاءاللہ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے یہ مسئلہ بھی واضح طور پہ اس سے ثابت ہوا اب جو جنگی قوانین تھے وہ بھی بیان کر دیے کتنے جنگی قوانین بیان کیے کسی نے یاد کیا کچھ کوئی ایک آدمی بتائے کتنے جنگی قوانین بیان ہوئے ہیں جی ہر کوئی الگ بتا رہا ہے ہاں انہوں نے تیرہ لکھے ہیں کسی نے چودہ لکھے کسی نے سولہ لکھے مجاہدین کی کتنی صفات بیان ہوئی پچیس اور جہاد کے کتنے فوائد بیان ہوئے بیس اور مسئلہ کون سا ثابت ہوا اقدامی جہاد کا اور کون سے غزوے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا اور غزویں بدر قرآن کی مزید کتنی صورتوں میں آیا ہے کل تین صورتوں میں آیا اس میں سے ایک یہ اور دو اس کے علاوہ ہیں یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہو گئیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے قرآن مزید میں جن جن غزوات کو بیان کیا گیا ہے جن جن سرایا کو بیان کیا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں سریا ابن جہش بدر کبرا غزوہ بنی کینکا احد عہد ہمرا الاسد غزوہ بدر اسانیہ بدر دو ہوئے ہیں ایک بدر اولا ہے اور ایک بدر ثانیہ ہے اس کا بھی قرآن میں بیان ہے غزوہ خندق جس کو عذاب کہتے ہیں پوری صورت صورت ہے غزوہ بنو قریضہ اور حدیبیہ جس کو بیت رضوان بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ایک قسم کی لڑائی تھی کیونکہ مسلمان تو تیار ہو گئے تھے یہ الگ بات ہے جب مسلمان موت پہ بیعت کر لیتے ہیں کافر کے اپنے کپڑے خود گیلے ہو جاتے ہیں وہ لڑنے کے لیے آ نہیں سکتا اس لیے نہیں آ سکا تھا مشرق مکہ وہاں ہندوستان سے ایک مصنف نے کتاب لکھی اور اس کتاب کو پڑھ کے ایک آدمی آ پاکستان میں آیا مجھے کہا کہ کبھی کبھی کافروں سے دب کے بھی سلاح کرنی چاہیے میں نے کہا یہ دبنا کیا ہوتا ہے اسلام میں اسلام میں دبنے کی اجازت نہیں ہے آل اسلام یا اسلام اونچا ہونے کے لیے آیا ہے لہوز ہی رہو الدین کل جی بدر ثانیہ جی میں کرتا ہوں دوبارہ کرتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں یہ مجھے رپیٹر بنانے کی فکر میں یہ سارے اس میں فائل تو ریپیٹر بنے گا نا اس کا ریپیٹ کرنے کا اس لیے عربی میں کہنا چاہیے کہ اس کا یہ آدھا کر دیا جائے عربی الفاظ استعمال کریں انگریزی سے زیادہ تو مجھے آ کر کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ دب کے صلاح کی ہے میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک حضور نے دب کے صلاح نہیں کی مشرقین نے دب کے صلاح کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے زیادہ قریب تھے مدینہ کے زیادہ قریب تھے مکہ کے دشمنوں کے زیادہ قریب تھے اور تعداد صرف چودہ سو تھی مشرق پورا ان کا وطن قریب تھا علاقہ قریب تھا چاروں طرف سے چاہتے تو چودہ سو آدمیوں کو گھیر کے رکھ لیتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت پر بیٹھ کر لی اللہ نے اتنا روب قائم کیا کہ مشرق نے ہاتھ جوڑ کے آگے صلاح کی درخواست پیش کر دی تو مشرق دبا ہے یا حضور دبے ہیں مشرق دبا اور دبا کس عمل کی برکت سے ہے جہاد یہ موت کی بیعت کی برکت سے دبا بات آپ کے ذہن میں آئی ہے سریہ ابن جہش پہلا میں نے بتایا بدر کبرا اس کو بدر اولا بھی کہتے ہیں غزوہ بنی قینکا غزوہ احد غزوہ ہمرا الاسد غزوہ بدر اسانیہ غزوہ خندق جسے عذاب کہتے ہیں غزوہ بنو قریضہ غزوہ حدیبیہ غزوہ خیبر غزوہ تبوک فتح مکہ حنین و طائف یہ بیان ہوئے قرآن مجید میں اتنا کچھ قرآن نے بیان کر دیا مسلمان کو پھر بھی قرآن میں جہاد نظر نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہوا تھا مشرقین کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ اگلے سال بدر پہ آئیں گے مسلمان پہنچ گئے تھے اگلے سال بدر پہ لیکن مشرق بھاگ گیا تھا اس وقت یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے وعدہ ہوا تھا باقاعدہ عہد کے بعد کہ بدر کے اوپر پھر لڑائی ہوگی اگلے سال تو اگلے سال مسلمان پہنچ گئے لیکن مشرق گھبرا کے بھاگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انل انفال وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں انل انفال انفال کے بارے میں یس کا فائل کون ہے صاحب کرم مسئول کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کس چیز کے بارے میں سوال ہے <coughs> انل انفال اگر ان کو اس کے اصلی معنی ملے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب کتنا اونچا ہے قرآن مجید ڈائجسٹ نہیں ہے نسیم حجازی کا کہ ہر بات کو لمبا کر کے بیان کیا جائے گا قرآن سوال کو بیان کرتا ہے اس سوال کی حقیقت بیان نہیں کرتا کہ کیا پوچھا انفال کے بارے میں کیا پوچھا لیکن جب جواب آئے گا تو خود سوال کا معنی معلوم ہو جائے گا یا سالون کہانل محیث یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں جب جواب دیا کہ فہت النسا فل المحیث سمجھ آ گیا کہ یہ حیض کے بارے میں یہ پوچھ رہے تھے کہ حیض میں عورت کے پاس جانا جائز ہے کہ نہیں یا سالون کا انل یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں جب جواب قرآن نے دیا تو سوال سمجھ میں آ گیا اصلاح اسلح خیر یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں یس الونا کا انل انفال انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں غنیمت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں کل الفال اللہ اب رسول جب جواب آیا تو پتا چل گیا یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم غنیمت کو کیسے تقسیم کریں گے یس الونا کا سائل صحابہ مسئول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے انفال کے بارے میں انفال کی ذرا تشریح سمجھ لیجیے انفال جمع ہے نفل کی نفل کے معنی زیادت علی الاصلی اصل پر جو چیز زائد ہو اس کو کہتے ہیں نفل اصل پر جو چیز زائد ہو اسے کیا کہتے ہیں نفل عام جو فرض نمازوں سے زائد نمازیں ہوتی ہیں ان کو کون سی نمازیں کہتے ہیں نفل نمازیں کہتے ہیں بیٹا بیٹا کہلاتا ہے اور پوتا کیا کہلاتا ہے نافلا وہ نہ رہو اسحاقہ و یا کوبا نافلا بیٹا مانگا تھا اللہ نے بیٹا بھی دے دیا وہ زیادہ انسلی اس سے زیادہ پوتا بھی دے دیا تو مال غنیمت کو نفل اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو باقی امتوں پر زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اسے کھا جاتی تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اسے حلال کیا گیا حضور نے جو اپنی پانچ خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی وہ حلت لی غنائی اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا تو انفال کا ایک معنی ہے غنائم ایک معنی ہے غنائم چونکہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے پہلی امتوں پر اور آج ہم اس فضیلت سے محروم ہیں ہم میں سے کسی نے بھی مال غنیمت چکھا ہوا ہے کسی نے تو چکھا ہوگا کوئی تو مجاہد بیٹھا ہوگا کسی نے نہیں چکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے چکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو مال غنیمت کی وجہ سے اس امت کو پہلی امتوں پر کیا حاصل ہے زیادہ فضیلت حاصل ہے بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو دوسرا معنی انفال کا ہوتا ہے نفل یعنی مال غنیمت میں سے کچھ زائد انعام جو امیر کسی خاص مجاہد کو دینا چاہے اس کو نفل کہتے ہیں ایک تو مال غنیمت میں ہر مجاہد کا حصہ ہے جب مال غنیمت مل جائے گا پانچواں حصہ امیر کے لیے مرکز کے لیے نکال لیں گے باقی باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے جو گھوڑ سوار ہوگا اس کو ڈبل ملے گا جو پیدل ہوگا اس کو ایک حصہ ملے گا لیکن اگر امیر نے کسی مجاہد کو الگ سے کوئی انعام دیا اس کو نفل کہتے ہیں اس کے کسی کارنامے پہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کو انعامات دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت خوش ہوتے تھے جہاد میں کارکردگی دکھانے پہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی دکھائیں کوئی کیسے کیسے انعامات دیے حضرت سلمہ بن اقوا کو انعامات دیے سعد ابن ابی وقاص کو انعامات دیے اور کتنے صحابہ کو آپ نے انعامات دیے اس زائد انعام کو کیا کہا جاتا ہے نفل یس الہ کا انل انسال یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں غنائم کے بارے میں قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک تو انفال کا لفظ استعمال ہوا دوسرا غنیمت کا لفظ استعمال ہوا اور تیسرا سہ کا لفظ استعمال ہوا کتنے الفاظ استعمال ہوئے ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اگر دشمن سے لڑائی کر کے مال چھینا گیا ہو اسے کہتے ہیں غنیمت الاموال الماخوزۃ من الکفار قہرن غنیمت کی تعریف کیا ہے الاموال الماخوزت من الکفاری قہرن قہر اور جبر کے ذریعے سے قوت کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں انفال غنیمت اسے کیا کہتے ہیں غنیمت اور جو مال بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا ہو ہم لڑنے کے لیے گئے کافر خود بھاگ گئے مال چھوڑ گئے اسے کہتے ہیں مال فے کیا کہتے ہیں مال فے اور لفظ انفال عام ہے غنائم کو بھی کہتے ہیں اور اس زائد انعام کو بھی کہتے ہیں جو امیر کسی مجاہد کو دینا چاہے قرآن میں کہاں کہاں اس کا استعمال ہوا نمبر ایک سورہ انفال آیت نمبر ایک پڑھیے زور سے پڑھیں زور سے دیکھیں انفال کا لفظ استعمال ہوا سورہ انفال آیت نمبر اکتالیس جلدی پڑھیں جلدی میں نے کہا تھا تمام جہاد کی آیات جمع کریں گے سورہ انفال پہ جمع کریں آپ لوگ یہاں کون سا لفظ آیا والم انما غنیم تم غنیمت سورہ انفال آیت نمبر انہتر انہتر مما غنیم تم حلال طیبا یہاں تین صفتیں بیان ہوئی غنیمت حلال طیب کہ یہ مال غنیمت ہے اور حلال بھی ہے طیب بھی ہے خالی حلال بھی نہیں کہا ساتھ طیب بھی کہا اس کی تشریح وہاں آئے گی کہ حلال کے ساتھ طیب کیوں کہا ہے یہ روٹی کے اوپر اسے پراٹھا کیوں بنایا ہے روٹی ہوتی نا اوپر مکھن لگا کے گھی لگا کے اس کو پراٹھا بناتے ہیں حلال کے ساتھ طیب کر دیا تاکہ مسلمانوں کو رغبت ہو جائے سورہ فتح آیت نمبر پندرہ یہ منافقین کا قول نظر آ رہا ہے منافقین جہاد میں نہیں جا رہے تھے پھر کہہ رہے تھے جب غنیمت لینے کے لیے جا رہا نا مغانم تو پھر ہمیں ساتھ لے جانا ہم غنیمت لوٹیں گے جا کے تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا مغانم کیا لفظ استعمال ہوا مغانم یہ بھی غنیمت کی جمع ہے انیس نمبر سورہ فتح آیت نمبر انیس جلدی پڑھیں جی مغانی کثیرہ اور وہ بہت ساری غنیمتیں جو اللہ تمہیں عطا کرے گا اشارہ ہے خیبر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ خیبر میں یہودیوں سے بہت کچھ تمہیں دے گا یہ یہودی بد بخت بہت پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں کچھ دن جمع کرنے دیں جب وہ جمع کر لیں پھر ان سے واپس لے کے آ جائیں ان سے واپس لے کے آ جائیں ہمارے حضرت سے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو یہودیوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا بتا ہی مدلت والمسکنہ اللہ نے ان پر ذلت بھی لائی ہے مسکنت بھی لائے ہے ذلت کے اور مسکنت کے معنی یہ کہ ان کی حکومت کہیں قائم نہیں ہوگی تو ان سے پوچھا حضرت یہ اسرائیل میں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے کہاں حکومت قائم نہیں ہوئی